تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانزمے میں دینس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پان لادے نگاہ کے سامنی بہتا